عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ ایک شخص حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص اس کا اشارہ امیر مدینہ مروان بن حکم کی طرف تھا برسر ممبر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے ابو حازم نے بیان کیا کہ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے اس پر حضرت سحل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا یہ سن کر میں نے اس حدیث کے جاننے کے لیے حضرت سہل سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا اے ابو عباس یہ واقعہ کس طرح سے ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ رہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں آپ مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو ان کی چادر پیٹ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے آپ مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے اٹھو اے ابو تراب اٹھو دو مرتبہ آپ نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو تین